السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی مزیدار قرآنی اور قرآن کے علاوہ دوسری کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں سولویں سپارے سے ایک اور کہانی سورہ کہف کی کہانیاں ہم نے پوری کر لی تھیں اور آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سورہ مریم یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مریم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور ان کی کہانی ہم سن چکے ہیں یاد ہوگی آپ کو مجھے بھی سنائیے گا کہانیاں اللہ تعالیٰ نے صورت مریم میں ہمیں کئی سنائی ہیں سب سے پہلی کہانی ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی جلیل قدر یعنی کہ اچھے نبی تھے اور وہ کام کیا کرتے تھے بڑھئی کا یعنی کہ لکڑی سے چیزیں بنانا اس کو کہتے ہیں بڑھئی تو حضرت زکریہ جو تھے وہ بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے اور بنو اسرائیل کو اچھی اچھی باتیں بھی بتایا کرتے تھے اور ایک اور جو بہت اہم کام وہ کرتے تھے وہ تھی بیت المقدس کی رکھوالی یعنی کہ جو بیت المقدس تھا جہاں پہ تمام انبیاء آتے تھے اور جہاں آج کل فلسطین ہے اور مسجد اقصی ہے ادھر کی رکھوالی کیا کرتے تھے کیونکہ وہی تو قبلہ ہوتی تھی جب حضرت مریم کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اسے آپ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی وہ بچہ صرف آپ کی عبادت کیا کرے گا اور جب حضرت مریم پیدا ہوئیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی والدہ نے کہا کہ یہ تو لڑکی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں لڑکی ہے تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر سکتی ہے حضرت مریم کی والدہ انہیں لے کر گئیں بیت المقدس اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ یہیں پہ رہے گی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گی اب وہاں پہ سارے لوگوں نے آپس میں لڑائیاں کرنی شروع کر دیں کسی نے کہا میں مریم کو اپنے پاس رکھوں گا دوسرے نے کہا نہیں میں ان کی حفاظت کروں گا تیسرے نے کہا نہیں یہ میری کفالت میں ہوں گی میں ان کے کھانے پینے کا خیال رکھوں گا حضرت ذکریہ حضرت مریم کے خالو تھے یاد ہے نا انہوں نے کہا بھائی میں اس کا خالو ہوں میں یہ میری بھانجی ہے تو مجھے ہی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے مگر جب لڑائی بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان لوگوں نے قرآن دازی کی پرچیوں پہ سب کے نام لکھے اور پھر پرچیاں نکالیں تین بار نام نکلا حضرت ذکریہ علیہ السلام کا یعنی کہ حضرت مریم کے خالو جان کا اب سب لوگ خاموش ہو گئے سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے کہ زکریہ ہی مریم کی حفاظت کریں گے اور ان کا خیال رکھیں گے اب ہوا یہ کہ حضرت ذکریہ علیہ السلام نے سیدہ مریم کو وہاں پہ ایک کمرہ دے دیا تھا جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں حضرت ذکری جب اس کمرے سے باہر نکلتے تو وہاں پہ تالا لگا دیا کرتے تھے تاکہ کوئی آ کے سیدہ مریم کو تنگ نہ کر سکے مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ وہ تالا لگا کے تو جاتے جب وہ واپس آتے تو وہ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس تو طرح طرح کے پھل پر رکھے ہوئے ہیں بے موسمی پھل یعنی کہ سردیوں میں آم اور گرمیوں میں کینو اور مالٹے وہ اتنے حیران ہوتے کہتے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں یہ تو بازار میں بھی نہیں ملتے آج کل حضرت مریم کہتی یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے حضرت ذکریہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور ان کا دل چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایسا ہی کوئی پیارا سا بیٹا یا بیٹی دیں جو اتنا اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا پکا دوست ہو حضرت مریم سے دوست تھی نا اللہ تعالیٰ کی اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے چیزیں بھیجا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی ایک سو بیس سال گزر گئے تھے کہ ان کے کوئی اولاد نہ تھی مگر پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی تو میرے پاس ایسا ہو جس کی میں اچھی تربیت کروں اور وہ آپ کا نام لے اور سارے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائے ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے کہ ایک فرشتے نے انہیں بتایا کہ زکریہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دیں گے جن کا نام ہوگا یحییٰ اور وہ جو یحییٰ ہوں گے وہ نبی بھی ہوں گے حضرت ذکریہ خوش تو بہت ہوئے مگر کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں بھی بوڑھا اور میری بیوی بھی بوڑھی ہم دونوں اتنے بوڑھے ہمارے ہم ہماری کیسے اولاد ہوگی اور ہم اس کی دیکھ بھال کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل فکر نہ کرو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے کسی کو کچھ بھی نواز دیتا ہے اور بس نشانی یہ ہوگی کہ تین دن تک تم نے کسی سے بات نہیں کرنی چپ کا روزہ رکھنا ہے یاد ہے نا جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو حضرت مریم کو بھی فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ تین دن تک چپ کا روزہ رکھنا ہے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جب وہ پیدا ہوئے تو تین دن کے لیے حضرت ذکریہ علیہ السلام نے چپ کا روزہ رکھ لیا حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم سے نواز دیا تھا چھوٹے سے تھے مگر تورات انہیں ساری آتی تھی جس طرح ہمارا قرآن ہوتا ہے نا اس طرح یہودیوں کے پاس تورات ہوا کرتی تھی حضرت یحییٰ کو ساری تورات آتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یحییٰ آپ نے اس کتاب کی حفاظت کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کتاب میں کیا موجود ہے اور جو اس کے خلاف کام کر رہا ہے اسے سمجھانا ہے کہ یہ آپ ٹھیک کام نہیں کر رہے چھوٹے سے ہوتے تھے حضرت یحییٰ جب لوگ ان کو کہتے تھے بچے کہتے تھے آئے ہمارے ساتھ کھیلیں آؤ ہم کھیلتے ہیں حضرت یحییٰ کہتے تھے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوا میں تو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے پیدا ہوا ہوں اور یہ جو یحییٰ تھے یہ جانتے ہیں نا حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے ان کی خالہ کے بیٹے تھے نا اور ایک طرح سے حضرت عیسیٰ کے ماموں بھی بنے اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ ہم سنیں گے ان شاء اللہ تعالی کل آج کے لیے اتنا ہی امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ